کرتے ہو کہہ یا دیجیئے کتاب اے کتاب والو لیما تصب دونا کیوں روکتے ہو تم ہم شبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آ جو ایمان لایا تب وہ نہائے باجا ڈھونڈتے ہو تم اس میں کجی وان تم شہدا اور تم گواہ ہو اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ بے خبر تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو یا الذین یادین اے لوگو ایمان والو ان تطیعو فریقا اگر اطاعت کرو گے تم ایک فرقے کی مین الزین ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب یا کم پھیر دیں گے تم کو بعد ایمان کم کافرین بعد تمہارے ایمان کے کافر ویسا تک فرون اور کیسے کفر کرو گے تم وہ ان تم تو علیکم حالانکہ پڑی جاتی ہیں اوپر تمہارے آئے اللہ کی وفیکم اور بھی تمہارے ہے رسول اس کا ومن بل باللہ اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو فقد ہو دیا پھر تحقیق رانمائی کیا گیا صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرتے رہو تم اللہ سے حق کا جو حق ہے اس سے ڈرنے کا ولا تموتن اور نہ مرو تم اللہ مگر و مسلمون تم اور تم فرما بردار ہو کتاب کے شبہات کا جواب تفصیل کے ساتھ جواب دے کر کے اعلی کتاب پر دو زجریں پہلی زجر اے کتاب والو یہود و نصارہ لیما تک فرون نہ اللہ کیوں کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کی آیتوں کے کون سی اللہ کی آیتیں تو رات کے اندر جو آیتیں موجود تھیں جن آیتوں کے اندر سراحتاً یہ موجود تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے ان کا نام نامی احمد ہوگا اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے ان کا دین اسلام ہوگا اور پھر ان کا مولد پیدائش کی جگہ مکہ اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ یا یسرف یا مدینہ تو رات کے اندر یہ آیتیں موجود تھیں لیکن لیما تک فرون بے آیات اللہ تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے واللہ شہید تعملون اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو تم کر رہے ہو کیونکہ یہود و نصارہ کتاب اللہ کی آیتوں کو چھپانے کا یا آیتوں کے انکار کرنے کا عمل کرتے تھے اللہ نے یہ عمل کو ہی سامنے رکھا شہید علامہ تعملون اللہ تمہارے عمل پر خود گواہ ہے اور کل قیامت کے دن اللہ خود ہی گواہی دیں گے کہ تم نے میرے پیغمبر کی نعت میرے پیغمبر کی صفت والی آیتوں کا انکار کیا تھا شہید عملون یہود و نصارہ کے اندر ایک کف اعتقادی تھا اور ایک کفر عملی تھا اعتقادی طور پر یہود و نصارہ کے جو مولوی تھے یہود و نصارہ کے جو پیر تھے بڑے بڑے ان کے لیڈر تھے ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ نبی یہ آخر الزمان کی صفتیں جو تورات کے اندر موجود ہیں ان کو چھپا دینا اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا یہ اچھا کام ہے تاکہ یہودیت اسی طرح برقرار رہے دوسرا وہ عملی طور پر کفر کا ارتکاب کرتے تھے کہ عملی طور پر خود بھی کفر والی راہ کو اختیار کرتے تھے تورات کے اندر جو آیتیں اللہ کی توحید والی تھی تورات کے اندر جو آیتیں آخری پیغمبر کے بارے میں تھی ان آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے عملی طور پر اعتقادی طور پر بھی انکار عملی طور پر بھی انکار فرمائے شہید العلامہ تعملون اللہ خود ہی تمہارے اعمال پر گواہ ہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ اللہ خود ہی تمہیں بتا دے گا تم نے یہ کام کیا دوسری زجر قل یا لما لیما عن سبیل اللہ کہہ دیجئے اے کتاب والو کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے من آ مانا جو ایمان لایا سبیل اللہ اللہ کا راستہ توحید والا راستہ سیدھا راستہ تمام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ پھر قرآن مجید کے اندر اسی راستے کی طرف دعوت دی گئی جس راستے کی طرف انبیاء سابقین نے پہلے انبیاء نے دعوت دی تھی اگر ایک آدمی یہود میں سے ایک آدمی نصارہ میں سے اللہ کی اس راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو تم اس کو روکتے کیوں ہو کہ جی دیکھو یہ وہ نبی تو نہیں ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس راستے کے اندر یہ خرابیاں بھی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور تورات کے ماہر عالم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ان یہودیوں کی عداوت ان یہودیوں کی دشمنی کتاب اللہ کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی آپ لے گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پردے کے پیچھے بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کیسا آدمی ہے اب وہ سارے یہودی جن میں اکثریت مولوی تھے انہوں نے کہا کہ کریم ابن کریم ابن کریم بڑا شریف النصب آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے بڑی تعریف کی انہوں نے عبداللہ بن سلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یہودی کہنے لگے لا حول ولا قوت اسلام قبول کر لے اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہ کہا تو سارے یہودی جو ابھی ایک ساتھ پہلے کہتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم بڑا شریف اب کہنے لگے لئیم ابن لئیم ابن لئیم جی بڑا کمینہ آدمی ہے معاذ اللہ کمینے نصب کا آدمی ہے قرآن مجید کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ یہود کی اتنی دشمنی تھی لیکن اس موجودہ دور کے اندر یہودیوں کی اس دشمنی کو چھوڑ دیا گیا اور یہودیوں کے بارے میں عمومی طور پر یہ عقیدہ رکھ لیا گیا کہ یہودی ہمارے بڑے ہی قابل اعتماد دوست ہیں لیکن یہودی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بنے تو چودھویں صدی کے ان کمزور مسلمانوں کے ساتھ محبت وہ کبھی نہیں کریں گے یہ ایک بھول ہے ایک مغالتا ہے جو یہود و نصارہ نے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر پھیلا دیا اللہ نے فرمایا لیما تصدون عن سبیل اللہ من آمن جو مان چکا اس کو تم روکتے کیوں تب غ نہ ڈھونڈتے ہو تم اس میں کجی کہ خرابیاں تلاش کرتے ہو کہ دین اسلام کے اندر یہ خرابی بھی ہے یہ خرابی بھی ہے یہ خرابی بھی ہے کہ جی پہلے نبیوں کے طریقے کے خلاف یہ چل رہا ہے جس طرح پہلے یہودیوں کے اعتراضات گزر چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کتنے اعتراضات کیے فرمایا وان تم شہادا تم گواہ ہو یعنی تمہیں پتہ ہے کہ تورات میں انجیل میں تورات میں انجیل میں صحابہ کرام کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی چنانچہ قرآن مجید ایک مقام پر یوں کہتا ہے ذالک کا فی فر تو و ماصالحم فر انجیل صحابہ کرام کی یہ مثال تو رات کے اندر ہے اور یہ مثال انجیل کے اندر ہے کا ذر اخرج اخراجہ شط آہو ف آ ذرا فس طوا علاسو کہی یور جب بر ملک فار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ جو آدمی صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا جو آدمی صحابہ کے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید نے کہا لے یغیزہ بہم الکفار تاکہ غصے میں ڈالے اللہ ان صحابیوں کی وجہ سے کافروں کو یعنی صحابہ کرام کا دشمن قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں رہتا بلکہ وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تب او جم و تم شعا تھا تم گواہ ہو تمہیں پتہ ہے تورات کے اندر اصحاب کی بھی تعریف تھی وہ بےغافر نما تعمل پہلے تو ان کے عمل کا ذکر کیا یا چونکہ ان کی خفیہ تدبیریں تھیں اسلام کو مٹانے کی پیغمبر اسلام کو مٹانے کی خفیہ تدبیریں تھی فرمایا مل بے غافر نما اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم تدبیریں کر رہے ہو اسلام کو مٹانے کی جو تم تدبیریں کر رہے ہو کبھی تم مشرقین مکہ کو دعوت دیتے ہو کبھی تم کیسر و کسرا کو دعوت دیتے ہو کہ مدینے پر عمل کرو کبھی غسان والوں کو تم حکم دیتے وہ مشورہ دیتے ہو کہ حملہ کر کے آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارے ان خفیہ رازوں سے اللہ بے خبر نہیں اللہ کو ہے اور اسی کے مطابق جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی یہ تو اعلی کتاب پر دو زجریں اس کے بعد ایمان والوں پر ایک زجر یا ایوہ الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب مفسرین کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہ مدینہ منورہ کے اندر ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اوس اور حضرت یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے مسلمان ہو گئے اکٹھے بیٹھے ان کی آپس میں محبت ان کی آپس میں دوستی الفت ایک یہودی تھا کیس بن شماس بڑا بدترین دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ بڑا بدترین دشمن تھا اسلام کا قرآن کا جب اس نے دیکھا یہ اوس اور حضرت والے جو اسلام سے پہلے آپس میں ان کی سخت لڑائیاں بھی ہوتی رہی ایک دوسرے کے بدترین دشمن بھی تھے آپ یہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہودی اس وقت بھی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھیں یکجا ہو کے بیٹھیں آج بھی یہودی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں یہ مسلمان یکجا ہو جائیں متفق ہو جائیں نہ اس زمانے کے اندر یہودی چاہتا تھا نہ یہودی چاہتا ہے اور نہ قیامت تک یہودی یہ چاہے گا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں ایک کال کے مطابق اس یہودی نے ایک جوان کو جو بڑا تیز ترار قسم کا جوان تھا اس کو تیار کیا دوسرے قول کے مطابق وہ یہودی قیس بن شماس یہودی خود صحابہ کی اس مجلس کے اندر جا کے بیٹھ گیا بیٹھا باتیں شروع کی باتیں کرتے کرتے قیس بن شماس نے اسلام سے پہلے اوس اور حضرت کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی تھیں ان لڑائیوں کا تذکرہ شروع کر دیا اجی فلاں موقع پر دیکھو نا کیسی لڑائی ہوئی تھی فلاں موقع پر کیسی لڑائی ہوئی تھی اوس والے ہار گئے تھے حضرت والے جیت گئے تھے اور پھر اس کے بعد حضرت والے جیتے فلاں ہوا فلاں ہوا پھر اس پر اس نے اس وقت ان لڑائیوں کے وقت جو اشعار پڑے گئے تھے اس نے ان شیروں کا تذکرہ بھی کیا جب ان شیروں کا تذکرہ کیا تو ایک اوس والا ایک آدمی اٹھا اس نے کہا جی ہم اس وقت بھی غالب تھے آج بھی غالب ادھر دوسرے اٹھے انہوں نے کہا جی ہم غالب نتیجہ یہ نکلا کہ اس یہودی نے چند منٹوں کے اندر ہی ان صحابہ کے درمیان پھوٹ ڈال دی اب تلواریں نکال کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کون مسلمان صحابہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی آپ کی خدمت میں کچھ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے علم سیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے فوراً اس مجلس کے اندر پہنچے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک وہ جہالت کی باتیں موجود ہیں جب کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا تم مومن بن گئے اور تمہیں اللہ نے قرآن جیسی کتاب بھی دے دی اور تم پھر وہی زمان جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو وہی لڑائیاں تم آپس میں کر رہے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی نادم ہوئے تلواریں پھینکی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے پھر پہلے کی طرح پھر پہلے کی طرح آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ نے ان ایمان والوں کو تنبیہ کی ایمان والوں ان تو اگر اطاعت کرو گے بات مانو گے ایک فرقے کی ایک جماعت کی ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین پھیر دیں گے تم کو با تمہارے ایمان کے کافر کہ دیکھو اے جس طرح بن شماس نے کیا یہ تو پھر تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں یہودی کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان مسلمان رہے بلکہ وہ تمہیں کافر بنانے کے در پہ ہیں اور اگر اس موجودہ دور کے اندر یہ مسلمان تھوڑا سا قرآن کی طرف توجہ کرتا خود ہی مفتی نہ بنتا بلکہ کتاب اللہ کو بھی دیکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی دیکھ لیتا اس کو پتہ چل جاتا کہ یہودی نہ اس وقت مسلمان کو مسلمان دیکھنا چاہتا تھا اور نہ قیامت تک یہ یہودی مسلمان کو مسلمان دیکھنا چاہے گا اب تو خفیہ تدبیروں کے علاوہ ظاہری تدبیریں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی کو مال دیا کسی کو کچھ اور لالچ دیا کسی کو یہودیت کی طرف دعوت دی اب وہ یہودی بن گیا کسی کو عیسائیت کی طرف دعوت دی اس کو مال بھی دیا اور لالچیں دے کر کے اب یہ عمومی طور پر مال کے لالچ میں آ کر کے دین کو قربان کیا جا رہا ہے مال کے لالچ میں آ کر کے دین کو قربان کیا جا رہا ہے لیکن یہ مسلمان اتنا بھی نہ سمجھا کہ یہ مال میرے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا مال میرے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا قبر کے اندر میرے ساتھ میرے اپنے اعمال جائیں گے میرا اپنا عقیدہ ہوگا قبر کے اندر تو یہی چیزیں کام آئیں گی مال تو کام نہیں آئے گا وہ کیفا تک فرون کیسے کفر کرو گے تم وہ ان تم تو تلا آیات اللہ حالانکہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کا نبی تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے پھر بھی تم ان کافروں کی باتیں مان کر کے کافروں والے کام کرو گے اور نہ جی نہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے وفی کم رسول اور اوس اور حضرت کے لوگوں تمہارے اندر تو اللہ کا رسول خود آیتیں تمہیں سنا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی ہر وقت اسی تگ و دوگ میں آپ لگے رہے کہ یہ لوگ پکے مسلمان بن جائیں وفیق عمر رسول ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہمارے اندر موجود نہیں ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں فی کم رسول اب ہمارے اندر کیا ہے اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے آثار ہیں وہ ساری چیزیں موجود قرآن موجود لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے مقام پر موجود ہر جگہ موجود نہیں یا تسم بلّہ احتسام ایک معنی اس کا آتا ہے اشترا اختراض بچنا یا مراد من یعتصم باللہ من یتمسک باللہ جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا فقد ہودی دی یا مستقیم اس کی رہنمائی کی گئی ترسیل راستے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لمبا خطبہ ہے اس خطبے کے اندر آپ نے یوں فرمایا اور لوگوں ترک تو امرین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہوں لن تزلو بادی ان تمسک تم بہما اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے گمراہی سے بچ جاؤ گے کتاب اللہ ایک تو ہے اللہ کی کتاب کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو تمہارا عقیدہ ہو تو کتاب اللہ کے مطابق ہو تمہارا عمل ہو تو کتاب اللہ کے مطابق ہو تمہارا عدل و انصاف ہو تو کتاب اللہ کے مطابق ہو تمہاری حکومت ہو تو کتاب اللہ کے مطابق ہو تمہارا تمہاری قضا ہو تو کتاب اللہ کے مطابق ہو یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب اللہ کے مطابق ہوں پھر کتاب اللہ کی تشریح کون کرے گا اے جی کتاب اللہ کی تشریح کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی حدیث پاک ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پاک ہے جس نے اللہ کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا فقط دھو دیا الا سرات مستقیم اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا اے دینا سرات المستقیم سرات مستقیم تلاش کرتے ہو تو قرآن کو اختیار کر لو تو تمہیں سرات مستقیم مل جائے گا اللہ سے اللهم يصل لنا اللهم إنا كريم اللهم إنا عفو كريم ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خير خلقه